ہیں دونوں وفا کی جان تو احساس کیوں نہ ہو دنیا میں زین آئی تو عباس کیوں نہ ہو ہیں دونوں وفا کی جان تو احساس کیوں نہ ہو دنیا میں زینب آئی تو عباس کیوں نہ ہو غازی تو تو روزے ازل سے شہزادی کے ساتھ ہے اے غازی تو تو روزے ازل سے شہزادی کے ساتھ ہے پھر و سخا کی دولت تیرے پاس کیوں نہ ہو دنیا میں زینب آئی تو عباس کیوں نہ ہو ہیں دونوں وفا کی جان تو احساس کیوں نہ ہو دنیا میں زینب آئی تو عباس کیوں نہ ہو قرآن پڑھایا ہے بچپن میں خود تجھ کو شبیر نے قرآن پڑھایا ہے بچپن میں خود تجھ کو شبیر نے اب تیرا چہرہ سورت وناس کیوں نہ ہو دنیا میں زینب آئی تو عباس کیوں نہ ہو دونوں وفا کی جان تو احساس کیوں نہ ہو دنیا میں زینب آئی تو عباس کیوں نہ ہو تو ہی تو امام اہل وفا ہے اور دعائیں حیدر ہے تو ہی تو امام اہل وفا ہے اور دعائیں حیدر ہے سگر تیری چوکھٹ کا الماس کیوں نہ ہو دنیا میں زینب آئی تو عباس کیوں نہ ہو ہیں دونوں وفا کی جان تو احساس کیوں نہ ہو دنیا میں زینب آئی تو عباس کیوں نہ ہو زینب کی ردا کا ضامن بن کر تو دنیا میں آیا ہے کا ضامن بن کر تو دنیا میں آیا ہے پھر تیرا پہ کر ہے در کا عکاس کیوں نہ ہو دنیا میں زینب آئی تو عباس کیوں نہ ہو دونوں وفا کی جان تو احساس کیوں نہ ہو دنیا میں زینب آئی تو عباس کیوں نہ ہو پانی کو ٹھو کر مار کے تو نے پیاس کو زندہ آباد کیا پانی کو ٹھو کر مار کے تو نے پیاس کو زندہ آباد کیا پانی کو تیرا نام سن کر پیاس کیوں نہ ہو دنیا میں زینب آئی تو عباس کیوں نہ ہو ہیں دونوں وفا کی جان تو احساس کیوں نہ ہو دنیا میں زینب آئی تو عباس کیوں نہ ہو وفا ہے اور وفا کی شان علی کی شہزادی تو روح وفا ہے اور وفا کی شان علی کی شہزادی قرآن وفا کو پڑھ کے یہ احساس کیوں نہ ہو دنیا میں زینب آئی تو عباس کیوں نہ ہو ہیں دونوں وفا کی جان تو احساس کیوں نہ ہو دنیا میں زینب آئی تو عباس کیوں نہ ہو آصاف تیرے لکھ سکتے نہیں انور مظہر کہتے ہیں آصاف تیرے لکھ سکتے نہیں عرفان اور مظہر کہتے ہیں اشجار قلم بن جائیں فلک کرتاس کیوں نہ ہو دنیا میں زینب آئی تو عباس کیوں نہ ہو ہے دونوں وفا کی جان تو احساس کیوں نہ ہو دنیا میں زینب آئی تو عباس کیوں نہ ہو